مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز معذین اللہ تعالی نے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہر پیغمبر کے لیے کچھ مخصوص ساتھی اللہ نے مرحمت فرمائے ہر پیغمبر کے ساتھ ان کے کچھ صحابہ تھے اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت مرحمت فرمائی جیسے ہمارے آقا کی شان نرالی ہے ایسے ہی آقا کے صحابہ کرام کی شان بھی نرالی ہے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کرام کو بڑی عجیب اور غریب خصوصیات سے نوازا تھا اتنی محبت آخا سے اتنا تعلق کائنات کی تمام ماؤں کی مامتا باپوں کی شفقت ایک دوسرے کی محبت ایک طرف اور کسی صحابی کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف ہزاروں غزالی ہزاروں غوث ہزاروں ابدال لاکھوں کروڑوں اختاب مفسر محدث مومن شہید ان کا ایمان ایک طرف اور صحابی کی صحبت رسول ایک طرف قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں اللہ نے ان کو منتخب فرمایا ایسے نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اچانک نمودار ہو گئے عمر فاروق کی طور پر اس زمانے میں پیدا ہو گئے اور ہم حادثاتی طور پر چودہ سو سال بعد آئے ایک پتا درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے وبا تَسْخُتُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا اللہ یا ایک بادل سے بارش کا قطرہ زمین پر آتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اربوں کھربوں بارش کے قطرے کہاں پڑتے ہیں کب پڑتے ہیں کس رفتار سے آتے ہیں یہ اللہ تعالی جانتے ہیں اللہ جو بارش کے قطروں کو جانے پتوں کے گرنے اور سنبھلنے کو جانے وہ اللہ تبارک تعالی اشرف المخلوقات کائنات کا نچوڑ انسانوں کے آنے جانے کو نہیں پہچانیں گے اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کون آتا ہے اللہ کی مرضی اس کے بغیر اس کائنات سے کون جاتا ہے بلڈنگیں جلتی ہیں حادثات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے بچا لیتے ہیں اور اچھا خاصا صحت مند آدمی چھینتا ہے اور اس کو ٹھوکر لگتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے حضرات صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنا یہ اتفاقی حادثہ نہیں اتفاقی معاملہ نہیں اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے بنو آدم میں ان کو منتخب فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق اربوں خربوں میں ایک ہیں اس کی مثال نہیں مل سکتی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ اربوں کھربوں زمین آسمان کی مخلوق میں اکیلے ہیں ان کی مثال نہ آئی ہے نہ قیامت آ سکتی ہے ایک ایک صحابی اپنے اندر خوب کمالات رکھتے ہیں ان کمالات میں سب سے اونچا کمال یہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے یہ چاہا کرتے تھے ہر صدمہ ان کو برداشت تھا ہر حادثہ ان کو گوارا تھا ماں کی موت کو برداشت کر سکتے تھے اولاد کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتے تھے مال اور دولت اور کارخانے کو جلتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتے تھے لیکن یہ برداشت نہیں تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت آپ کی پاک دامنی کو آن آ جائے یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے سب کچھ قربان تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے ایک مرتبہ آخا نے غزبے کے لیے ایک جہاد کے لیے چندہ طلب کیا کہ مال جمع کرو جس کی جو حیثیت تھی صحابہ کرام نے مان لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ رہے تھے کہ اب جیت میری ہو گئی فتح میری ہو گئی اب آخا میرے پیٹ پر اپنا مبارک ہاتھ تھپک کر شاباشی دیں گے اس لیے کہ صدیق کا مال کم ہے اور کئی گنا زیادہ مال اگر وہ دس روپے لائے ہیں تو میں سو روپے لایا اگر وہ سو روپے لائے ہیں میں پچاس ہزار روپے لایا ہوں آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ گیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی سے محاسبہ فرمایا تم نے اپنے مال کا کتنا حصہ لایا تم کتنا حصہ لائے تم کتنا حصہ لائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال کے دو حصے کیے سو گز کپڑا ہے پچاس گز کپڑا میں نے گھر کے لیے رکھا اور پچاس گز کپڑا میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا سو ایکڑ زمین ہے پچاس ایکڑ میں نے گھر والوں کے لیے رکھی اور پچاس ایکڑ میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا بہت مطمئن تھے اور دل دل میں امید رکھے ہوئے تھے کہ آج میں صدیق کو نیک مال میں حسنات میں پیچھے چھوڑ دوں گا بات ہو گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے صدیق آپ کا کیا معاملہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخا میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا اللہ بہتر جانتا ہے ایک مٹھی جاؤ اور ایک مٹھی گہوں میں نے اپنے گھر میں نہیں رکھی سب کچھ میں نے آپ کے قدموں پر ڈال دیا آخا نے پوچھا کہ صدیق گھر والوں کے لیے کچھ تو رکھا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کائنات میں ہر پیغمبر کو صحابہ اور ان تمام پیغمبر کے صحابہ میں میرے اور آپ کے آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان نرالی اور ان صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنے آپ کے شان کے کیا کہنے آپ کی خصوصیات کے خون جسم میں کم ہے میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس واقعے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آقا کی کتنی محبت ہے ایک حکم کے لیے مر مٹنے کے لیے خاندان قبیلے اور آل اولاد سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار عجیب شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے تھے باتیں بڑی محبت کی چل رہی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لیٹی ہی نہیں تھی آسمان کے ستارے نظر آ رہے تھے فرمایا کہ میرے آقا میرے مولا میرے سرتاج کیا کائنات میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا میرے اس سوال کے جواب میں میرے محبوب فرمائیں گے تیرے ابا کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کون ہو سکتا ہے کائنات میں حضرت صدیق سے بڑھ کر اتنی زیادہ نیکیاں لائے ستارے نظر آئے تو پوچھا کہ نیکیاں کس سے زیادہ کس کی جائے فرمایا عائشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتر گیا چہرہ چھوٹا ہو گیا امید کی ہوئی تھی کہ میرے ابا کے تعلق سے آقا ارشاد فرمائیں گے یہاں عجیب تھا چہرہ چھوٹا ہو گیا آخا نے فرمایا عائشہ گھمرانے کی ضرورت نہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہجرت کے سفر میں جب مکت المکرمہ سے میں مدینہ طیبہ جا رہا تھا اور تمہارے ابا حضور ابو بکر صدیق جب میرے ساتھ تھے اور اس وقت غار میں ابو بکر صدیق نے جو میرے ساتھ رات گزاری عائشہ میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم عمر کی ساری نے کیا ساری زندگی کے نیکامان ترازو کے ایک پڑھنے میں اور ابو بکر صدیق کی اس غار کی ایک رات ایک پڑھنے میں پھر ابا کی وہ رات والی آ جائے گی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ اللہ نے میرے ابا کا مقام اتنا اونچا کیا ہے یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عجیب و غریب ہے نرالا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کتاب سے نوازا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کے قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں اور بنو آدم میں آدم کے مردوں میں عورتوں میں جو اب تک آ چکے ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جیسا رحم دل نہ اللہ نے پیدا کیا نہ قیامت تک پیدا ہوگا یہ خاص اوارڈ ملا ہے مڈل ملا ہے خطاب ملا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچا مقام ہے حدیث کی کتابوں کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے تعلق سے مناقب کو بیان کیا محدثین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بابو مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مستقل باپ کو نقل کیا اور آخا نے آپ کے جو فضائل آپ کی جو خوبیاں اور آپ کے جو قوالات کو بیان فرمایا ان کو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جمع کروایا ہے میں آج حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ان کے خصوصیات اور ان کے فضائی کو بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں آج میں یہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کیا تعلق تھا اور آپ کا کیا مقام ہے آپ کا کیا درجہ ہے آپ نے دو تین واقعوں سے اندازہ لگا لیا آخا اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے آپ جانتے ہیں حضرات صحابہ کرام پر کیا سدوا اور کیا مصیبتوں کا علم اور پہاڑ ٹوٹ پڑا اس کا اندازہ نہ میں لگا سکتا ہوں نہ آپ لگا سکتے ہیں ہم نے نہیں جانا آخا کی محبت کیا ہوتی ہے آخا سے تعلق کیا ہوتا ہے آخا سے رشتہ کیا ہوتا ہے دین بیچ کر روپیہ کمانا ہم نے جانا قرآن بیچ کر روپیہ کمانا ہم نے جانا دمازے حج روزہ زکوٰۃ دکھاوا کر کر ہم نے شہرت کے مڈل پانا ہم نے جانا آخا کے لیے مر بکتا ہم نے جانا نہیں آخا کی محبت آخا سے رشتہ آخا کا تعلق کیا ہوتا ہے یہ کسی صحابی سے پوچھو یہ کسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے پوچھو یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر میرے محبوب کے روشن چہرے کو دیکھا آپ کی داڑی مبارک کو دیکھا آپ کی مبارک آنکھوں کو دیکھا آپ کی پیشانی کو دیکھا آپ کی امامت کو دیکھا آپ کی خطابت کو دیکھا آپ کی سپہ سالاری کو دیکھا آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی آپ کی سطح سالاری کے اندر میدان جنگ میں گئے ان کی بات چھوڑیے ایک یہودی کی بات آپ سنیے ایک یہودی تھا اس نے حضرت نبی علیہ و سلام سے آقا کا تذکرہ سنا ہر آسمانی کتاب کے اندر کچھ خبریں سنائی گئی ہے مبشرم برسولی یاتی امباد اسمہ احمد کہ پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا ہر آسمانی کتاب میں توریت میں انجیل میں زبور میں صحف ابراہیم میں صحف موسا میں ویدوں میں ہر آسمانی کتاب کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ نہ کیا ہو یہودی نے جب کتاب کھولا تو ریت تو اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا یہودیوں کے خون کے قطرے قطرے میں اسلام سے عداوت مسلمانوں سے دشمنی پیغمبر سے دشمنی یہ دشمنی جو اسرائیلی کتوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے یہ دشمنی یورپ کے درندوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے یہ دشمنی امریکہ کی فرونیت کی شکل میں نظر آ رہی ہے یہ دشمنی آج برطانیہ کی دجالیت کی شکل میں نظر آ رہی ہے اندازہ لگائیں چودہ سو سال گزر کر دشمنی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے دشمنی ڈھیلی پڑتی جاتی ہے کمزور ہوتی جاتی ہے آج میرا آپ سے جو غصہ ہے آپ کی مجھ سے جو دشمنی ہے کل وہ بات نہیں رہے گی آج ایک عورت اپنے شوہر کے مرے ہوئے شوہر کے سامنے جو روتی ہے گڑ گڑ آتی ہے دوسرے دن وہ غم نظر نہیں آتا تیسرے دن وہ غم نظر نہیں آتا چوتھے دن اور کم غم نظر آتا ہے دسویں دن اور مسکراہٹ نظر آنے لگتی ہے چالیس کے اندر ہنسی خوشی نظر آنے لگتی ہے چار مہینے کے بعد وہ تیار ہو جاتی ہے دوسروں سے نکاح کرنے کے لیے آج کی بات کل باقی نہیں رہتی اندازہ لگائیے آج کے اسرائیلی کتے آج کا امریکہ آج کا برطانیہ چودہ سو تیس سال گزرنے کے بعد یہ دشمنی نظر آ رہی ہے آخا کے زمانے کے اندر ان کے دلوں میں کتنی عداوت نہیں ہوگی کتنی دشمنی نہیں ہوگی کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا توریت کو کھولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا بڑی شدت کے ساتھ دشمنی کے ساتھ عداوت کے ساتھ اس نے توریت کو بند کر دیا دوسرے دن دیکھا کہ آج میں نے کل اس نام کو ختم کر دیا آج وہ نام نہیں ہوگا اب دوسرے دن دیکھا تو ایک مرتبہ کے بجائے دس مرتبہ لکھا ہوا تھا اب اس نے کہا کہ چلو دس مرتبہ آپ کے نام کو مٹا دیا جائے اور کاٹ کر الگ کر دیا جائے پھر اس نے اس توریت کو بند کر دیا تیسرے دن دیکھا سو مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے گرامی اس میں لکھا ہوا تھا یہ کی شان تھی ورفانہ لکا ذکر جتنا آپ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی اور جتنا آپ کے کارٹون بنائے جائیں گے اور جتنا آپ کے تعلق سے عداوت کی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دستور لکھا ہے اللہ کا قانون ہے اللہ کی فطرت ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی شان کو اتنا ہی بلند کریں گے ورا فانا نہ کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تھوکنے والا تھوکے گا اس کا تھوک اسی کے منہ پر لوٹ کر آئے گا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا مسلمانوں یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارے اندر آقا کا تعلق نہیں ہے آقا سے رشتہ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں ایمان نہیں ہے کہ آج یہ یہودی کتے پنپ رہے ہیں آج یہ فلسطین کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے مظلومیت کا ان کتوں کا شکار ہو کر تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں آج یہ اسرائیلی غاصب جوتوں سمیت بیت المقدس کے اندر جا کر ہر سلیمانی کی رکھنے کے فکر کر رہے ہیں آج یہ یہودی اور عیسائی کتے عراق کی سرزمین کے اندر اور افغانستان کے سرزمین کے اندر مسجدوں مدرسوں اور ملاؤں کا کھلواڑا کر رہے ہیں مسلمان کبھی تو ایسا نہیں تھا جب تیرا رشتہ آقا سے تھا جب تیرا رشتہ اللہ کی کتاب سے تھا جب تیرا رشتہ گمد قزرا سے تھا جب تیرا رشتہ صفا مروا سے تھا جب تیرا رشتہ روزہ متحرہ سے تھا یہ یہود و نصارہ کانپا کرتے تھے ان کے باپ کی ہمت نہیں تھی ان کے باپ کی ضرورت نہیں تھی کوششیں کیا کرتے تھے اسود علسی ضرور پیدا ہوا مسلم میں ضرور پیدا ہوا عبداللہ ابن سبا ضرور پیدا ہوا لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا ان کا حشر کیا ہوا پیدا ضرور ہوتے ہیں یہ یہودی کتے اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی فطرت میں ان کی سرش میں ان کے خون کے قطروں قطروں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی عداوت ہے یہ ضرور اسلام مسلمان دشمنی قیامت تک جاری رہیں گے لیکن کامیاب کلی نہیں ہوئے یہ ان کو منہ کی کھانی پڑی غزوہ تبوک کے اندر کندق کے موقع پر یہی یہود آئے تھے یہی نصارہ آئے تھے مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی کنکریوں کو ایٹم بم بنا دیا میرے اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کنکریوں کو اٹھائیے اور پھینکیے ان کی طرف اور قرآن نے کہا وما رمیتا رمیتا والا کن اللہ رما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کنکریاں اٹھا کر آپ پھینک رہے تھے آپ پھینکنے والے نہیں تھے پھینکنے کی طاقت ہم نے دی تھی اور ان کنکریوں کو آئٹم بام ہم نے بنایا تھا بھول چلائی ہوا چلائی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قیمے اکھڑ گئے پوری تاریخ شاہد ہے مسلمانوں آج فجر کی نماز کے اندر آج زہر و اثر کی نماز کے اندر آج جمعہ کے وقت جو تم کاروبار کے اندر مال و دولت کے پجاری بن کر اور تمہارے گھروں سے جو گانے نکل رہے ہیں ان کی وجہ سے میرے اللہ کی قسم یہ یہودی آج مٹھی بھر یہودی کتے اسرائیل اتنے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ اگر پورے مسلمان ممالک کے باشندے اگر کسی کھڈے کے اندر پیشاب کریں یہ اسرائیلوں کی تعداد یہ امریکہ کی ناجائز نہ اور حرام کے نسخے سے پیدا ہونے والے اسرائیلی بچے کی کتے کی تعداد اتنی ہے ہمارے پیشاب میں ڈوب جائیں گے پچپن ممالک ہمارے پاس ہیں آج جو چاہے وہ کرتا ہے دنیا کے کسی علاقے کے اندر انتقام کی آگ میں گرم ہو کر اگر کسی کی ماں کی آبرو لٹتی ہے اگر کسی بہن کی آبرو لٹتی ہے اگر کسی بیوی کی آبرو لٹتی ہے وہ مرد انتقام لینے کے لیے میدان میں آتا ہے اور کچھ کاروائی کرتا ہے تو میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد پیدا ہو گیا فلاں لشکر کا فلاں جماعت کا اتنی بڑی اسرائیلی دہشت گردی کہ پندرہ لوگ فلسطینیوں کو مسلمانوں تم تو جوڑو کے غلام بنے ہوئے ہو اولاد کی تھالیاں دھونے سے فرصت نہیں نبی کے چہرے سے دشمنی تمہارے داتوں سے جاتی نہیں جس دن تم اسلام سے اپنے رشتے کو وابستہ کرو گے یہ اسرائیلی کتے میرے اللہ کی قسم ہمارے پیشاب میں ڈوب کر مر جائیں گے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں کسی گولہ بارود کی ضرورت نہیں پندرہ سالوں سے پندرہ لاکھ ہماری ماؤں کو بہنوں کو امت کے افراد کو آخا کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں آخا کے دل پر کیا بھٹی ہوگی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک غزلے کے قیدیوں کو ہاتھ باندھ کر ستونوں سے انہیں باندھ دیا گیا تھا میرے آخا کروٹیں بدل رہے تھے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے صحابہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے کٹنا مر مٹنا برداشت کر سکتے تھے آخا کی طرف کوئی انگلی اٹھائے کیا نہیں جانتے یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار طور کے اندر جب وہاں پر سوراخ تھے اور اڈا اور سانپ نکلنے کا وہاں اندیشہ تھا اپنی چادر مبارک کے اپنے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو ان سوراخوں کو بند کر دیا ایک سوراخ خالی تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کو اپنے جسم سے اپنے انگوٹھے سے اس کو بند کر دیا وہ جو اجدا تھا وہ جو سام تھا وہ ایک جن تھا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے زمانے کا وہ صحابی جن تھا جس نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تھا انجیل کے اندر آخا کی بشارت کو سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام سے سوال کیا اے ایسا یہ پیغمبر کی جو خوشخبری دی گئی یہ امام الانبیاء یہ امام الانبیاء یہ سعید الرسل کب آئیں گے کہاں ملاقات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے سور کے اندر جب آپ ہجرت کر کے جائیں گے وہاں تم انتظار کرنا ہزاروں سال سے جو سام جو جن تھا سام کی شکل اپنائے ہوئے تھا حضرت صدیق اگر ان سوراخوں کو بند کر دیں وہ خاموش کب بیٹھنے والے تھا کب بیٹھنے والا تھا یہاں آپ آپ کا تھا اس نے ڈس لیا کی ران مبارک پر آخا کا سر مبارک تھا اگر آپ ہلتے آخا کے سر مبارک کو تکلیف ہوتی نیند میں خلل ہوتا آپ کانٹوں پر چلے ہوئے تھے آپ ان کی جھڑی کو ڈالے ہوئے تھے آپ گالیاں سہے ہوئے تھے آپ کے جس میں پر تاریخ کے پتھروں سے زخم تازہ تھے آپ کا دل مظلومیت سے چور چور تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کچھ لمحے میرے محبوب کو آرام کر لینے دو کچھ ساتھ میرے محبوب کو آرام کر لینے دو لیکن وہ خاموش رہتا اس نے ڈسا صدر صدیق اکبر نے حرکت کی اور آنکھوں سے آنسو کا گرم گرم کچرا آپ کی گال مبارک پر پڑا فرمایا جامع گرا ہے کہاں اڈے نے ڈس لیا ہے آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا آج سوراخ ہے ایک یہودی سوراخ ہے ایک عیسائی سوراخ ہے ایک قادیانیوں کا سوراخ ہے ایک مرتدوں کا سوراخ ہے ایک امریکہ کا سوراخ ہے ایک برطانیہ کا سوراخ ہے ایک اسرائیلی کتوں کا سوراخ ہے ایک مشرقوں کا سوراخ ہے ایک کافروں کا سوراخ ہے زمانے کو صدیق کی تلاش ہے کہ ان سوراخوں کے اندر کوئی چادر بھرنے والا ہو جائے ہر کوئی صدیق بنے ہر کوئی ان زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کرے ان زمانے کے حالات کا مقابلہ کرے او ملون تو فجر کے وقت اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا تو اسرائیل سے مقابلہ کرے گا تو امریکہ سے مقابلہ کرے گا تو برطانیہ سے مقابلہ کرے گا تو اپنے چہرے کو داڑھی لا کر میرے محبوب کے دل کو تسکین نہیں پہنچا سکتا جورو کا غلام ہے تو امریکہ اور برطانیہ وقت کے فرون اور وقت کے دجال کا تو مقابلہ کرے گا مسلمانوں پوری تاریخ شاہد ہے بنو قریضہ یہ جنگیں ہوئی اور یہ جو یہودی قبیلے تھے مختن فوقتاً مدینہ طیبہ پر حملہ کیا کرتے تھے کبھی کامیاب نہیں ہوئے نہ مسلمانوں کے پاس مال نہ دولت نہ ہتھیار لیکن ایمان کی طاقت تھی نبی کی محبت تھی اور اس نبی کی محبت کے لیے وہ سب کچھ مر کر کر گزرنے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے دنیا کی مال کی محبت دل سے نہیں نکال سکتے آج دیکھیے مسجدوں میں ہماری حالت کیا ہے آج دیکھیے لباس کیا ہے آج دیکھیے چہرے کیا ہیں آج دیکھیے شراب خانوں کے اندر یہ کون ہے آج دیکھیے یہ فلم کی قطار کے اندر کون ہے کف ہے لالت ہے مسلمانوں کے اربوں کی ڈیڑھ ارب کی تعداد کے اندر رہتے ہوئے ایک مٹھی بھر اسرائیل ایک مٹھی بھر اسرائیلی کتے ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں جب ان کو غذا پہنچائی جاتی ہے جب ان کو دوا پہنچائی جاتی ہے اناج غلہ پہنچایا جاتا ہے شکون مار کر ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے اور میڈیا کہتا ہے کہ انیس افراد کا قتل تھا حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں کو مار کر انہوں نے سمندر میں پھینک دیا تھا بلکہ جو لاشیں اس کشتی میں بچی تھی ان کی تعداد انیس تھی شکون جو مارا سینکڑوں کو مار دیا تھا اور سمندر میں ڈال دیا تھا وہ ترکی جو کبھی امریکہ کا بچہ کہلاتا تھا اس نے انگڑائی لی اور اس کو فلسطین کی آہ سنائی دی مظلومیت کی صدا سنائی دی اسے بیت المقدس کے میناروں کی گونج سنائی دی وہاں کے لوگوں نے وہاں امداد کے لیے کشتی کو روانہ کیا جہاز کو روانہ کیا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا مسلمان کی کیا ذمہ داری اخبار پڑھے چائے کی کشت لے گھونٹ لے بیڑی مارے اور واہ کرے کرے آ کرے زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں مسلمانوں زمانے کو ایک ایسے صدیق کی زمانے کو ایک صدیق کی تلاش ہے جو ان مرتدوں سے ان اسلام دشمنوں سے ان مسلمان دشمنوں سے مقابلہ کرے آخا جب پردہ فرما گئے صحابہ کرام کی حالت کیا تھی کوئی جنگل کو چلا گیا کوئی گھر میں بیٹھ کر رونے لگا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی باہوش صحابی ہمت والا صحابی جس صدیق کے بعد جس فاروق کا تذکرہ ہے جس فاروق کے بارے میں آسمان سے وہی نازل ہوتی تھی جس فاروق کا محل جنت میں تیار کیا گیا تھا جس فاروق کے بارے میں محبوب نے کہا تھا کہ لوکان لوکانی نبی لکانا عمر کہ اگر میرے بات کوئی نبی آ سکتا ہے وہ عمر فاروق ہو سکتے ہیں کیا کیا جائے کیا کرنا چاہیے یہ عمر فاروق حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے نیام سے تلوار نکال لی فرمایا میرے محبوب کو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا میرا محبوب الگ ہو گیا میں برداشت نہیں کر سکتا مسلمانوں کبھی اپنے محبوب کی یاد تمہیں ستائی کبھی آقا کی یاد ستائی داڑھی موڑتے ہوئے کبھی تم نے خیال کیا یہ اس طرح میرے کلے پر نہیں میرے آقا کے جگر پر چل رہا ہے یہ نماز چھوڑتے ہوئے کبھی تم نے خیال کیا اس نماز کے چھوڑنے سے میرے محبوب کی آنکھ کے اندر فلاخ کو گرم کر کے داغا جا رہا ہے کبھی تم نے سوچا کہ فلسطین کے یہ معصوم بچے بم ان پر پڑتا ہے میرے آخا اٹھتے ہیں ایک قیدی کافر مشرق ہاتھوں کو اسے سخت باندھ دیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آخا کیوں آپ تڑپ رہے ہیں بخار آ گیا ایک کا درد ہے آخا نے فرمایا نہیں اس کے ہاتھ ڈھیلے کر دو اس کے ہاتھ ٹائٹ کرنے کی وجہ سے سخت کرنے کی وجہ سے خدا جانے اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے محمد کو ساری رات نیند نہیں آئے گی میرے آخا ایک قیدی کو دیکھ کر ساری رات پریشان رہے افغانستان فلسطین اور عراق اور پھر یہ یہاں کے یہ پندرہ لاکھ وہ لوگ جو اسرائیلی جس کے اندر اسرائیلی شکنجے کے اندر ہیں بیمار ہوتے ہیں کوئی دوا نہیں دیتا بھوکے ہوتے ہیں کوئی انہیں غلہ نہیں پہنچاتا پہنچایا جاتا ہے مار کر ان کو سمندر کے اندر ڈھال دیا جاتا ہے میرے فلسطین کے کے غازہ ان مسلمانوں کی ان معصوموں کی آہوں کو سن کر آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی مسلمانوں بیوی کے پیٹ میں درد ہوا اولاد کے پیر میں کانٹا لگا تڑپ جاتے ہو جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اولاد سے زیادہ بیوی سے زیادہ ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ آقا سے محبت نہیں کرو گے یہ بیکار ہی محبت ہے یہ بیکار ہے دنیا سے تعلق یہ رشتے کفن کے گھاٹی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے یہ مسجد کا رشتہ کام آئے گا یہ قرآن کا رشتہ کام آئے گا یہ کلیمے کا رشتہ کام آ جائے گا مسلمانوں کس رشتے پر مرمٹ رہے ہو کل من علیہ فان وا وج ہو ربی کا سل جلالی ولی کرام تمام چیزوں کو فنا ہے زمین آسمان چاند ستارے تمام چیزیں فرشتے جبرائیل میکائیل تمام کو فنا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے میرا رب پوچھے گا اے اسرافیل کیا میری مخلوق میں کوئی باقی ہے کہیں گے کوئی باقی نہیں کہا تم کیوں ہو اللہ حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں گے فنا ہونے والی چیز سے تعلق رکھتے ہو مسلمانوں کچھ تو خیال کرو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتی ہے اور آپ کو کیا صدمہ پہنچتا ہے جب امت کے احوال آپ تک پہنچتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ نے کسی کی تیس سال زندگی کسی کی چالیس سال زندگی کیا کیا سیٹ بنایا کیا کیا مکان بنایا کیا کیا محبوبہ سے شادی کی کیا کیا بچے کو میڈیکل میں ایڈمیشن دیا کیا کیا میں نے کارخانہ بنایا نبی کے لیے کیا کیا تم نے صدیق نے کہا کیا رکھا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کہا اللہ اس کے رسول کو رکھا ہم تو وہ نہیں رکھ سکتے اتنا تو کرو مسلمانوں نوت پر نو روپے اپنے لیے رکھ لو ایک روپا میرے آقا کے قدموں میں ڈال دو نوبت پر نو محبت ہے جورو کے قدموں پر ڈال دو اولاد کے قدموں پر ڈال دو محبت کا ایک حصہ میرے محبوب کے لیے دے دو جو تمہارے لیے تڑپ رہا تھا جو تمہارے لیے دلک رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا گزرا ہوگا جب آخا دنیا سے پردہ فرما گئے صحابہ کرام پر کیا بیتا ہوگا اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نیام سے تلوار کوئی کہے گا میرے محبوب چلے گئے میرے محبوب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے میرے محبوب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اگر کوئی کہے گا اس کا سر قلم کر دوں گا کبھی محبوب کی جدائی پر رونا آیا کبھی دعا کی تم نے اے اللہ صحابہ خوش نصیب تھے کہ پیشانی کی آنکھوں سے محبوب کو دیکھ لیا رب کریم ہاتھ میں محبوب کو دکھلا دے کبھی دعا کی تم نے دعا میں مال دولت صحت بنگلہ کوٹھی یہی تو مانگا محبوب کا دیدار مانگا میرے آقا نے فرمایا من فخد رانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا اور جس نے مجھے دیکھا وہ نہ شفا شفاعتی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی ہے محبت ذرا اور کر کر دیکھو بیوی ایک طرف آخا ایک طرف اولاد ایک طرف آخا ایک طرف پیلی اور شادی ایک طرف آخا ایک طرف اپنا گھرانہ اپنی کوٹھی اپنا بنگلہ ایک طرف میرے محبوب ایک طرف کیا کیا مسلمانوں اسی لیے یہ اسرائیلی کتا ہم پر بھوک رہا ہے ورنہ اس کمینے کی مجال اس حرام زادے کی مجال ہم نے اس کو پنا دی یہودیوں نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا تھا دنیا میں دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا یہ تو فلسطین کے مسلمانوں نے کہا اپنی رحم دلی کا مظاہرہ کیا کہ آؤ تم ہماری زمین کے اندر بس جاؤ بسنا کیا تھا کہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا بسنا کیا تھا ان کو محسور کر دیا مسلمانوں آج مسلم ممالک کی یہ حالت ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنے کے لیے تیار نہیں مصر جیسا اسلامی ملک جو حضرت یعقوب کا کبھی شہر تھا حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کا مسکن تھا جو حضرت علیہ سلاۃ وسلام کی کبھی بستی تھی مصر وہ شہر کہ جو پیغمبروں کی طرف جس کی نسبت تھی مصر وہ شہر کہ جس کی بہتی نہروں کی اللہ نے تعریف کی تھی مصر وہ شہر جس کے باغات کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توسیع فرمائی تھی آج کتنے گئے گزر گئے مسلم ممالک کہ جب الجزائر سے مالی جہاز غازہ کی طرف جا رہا تھا فلسطین کی طرف جا رہا تھا مصر وہ اسلامی ملک جو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلاط السلام کا بے شمار پیغمبروں کا جو مسکن تھا آج بھی جہاں پر بے شمار پیغمبروں کی خبریں ہیں کیا کہا جائے کافرانہ ذہنیت کے یہ حکمران امریکہ کی پوجا کرنے والے انہوں نے غازہ کی طرف جانے والی امداد کو روک دیا کہا کہ اب فلسطینی مسلم کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکتی صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ حالت اگر مسلمانوں کی رہی تو کہاں وہ دشمن کو ماریں گے ہم تو دشمنوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیے پڑوسی ملک پاکستان اپنے وزیرستان اور اپنے علاقوں پر جو ہے بمباری کرنے کے لیے امریکہ سے سود پر قرض لے کر نئے سیارے خرید کر وہ اپنے مسلمانوں کو مار رہا ہے ایسے میں یہودی کیا کرے گا ایسے میں عیسائی کیا کرے گا ایسے میں وقت کا دجال اور فرون کیا کرے گا اللہ نے کہا ولا تلا جاؤ فتح چلو حکم مسلمانوں اگر تم نزا کرو گے اگر تم بٹو گے تو دشمن کے دلوں سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی کبھی حضرت عمر فاروق کے جانے سے شیطان کا پیشاب قطر ہو جایا کرتا تھا آج یہ شیطان کا پجاری ہمیں مارے ہماری ماؤں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹے وہ بیت المقدس کے جہاں حضرت عمر فاروق فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے سولہ سولہ پیون آپ کے جبے پر لگے ہوئے تھے آپ کے لیے ایک سواری تھی دو آپ اور آپ کا غلام ایک سواری کو استعمال کیا کرتے تھے مسلمانوں مالک دولت سے ہم کسی پر غالب نہیں آ سکتے عمدہ کپڑے اور عمدہ کوٹھیوں سے ہم غالب نہیں آ سکتے اللہ سے تعلق نبی سے تعلق قرآن سے رشتہ اگر دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا یہ قومیں اپنے موت کے اندر پیشاب کے اندر ڈوب کر مر جائیں گی کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم نے ایمان کو کمزور کر لیا وہ ماحول وہ حالت جب آخر دنیا سے پردہ فرمائے تمام صحابہ مدہوش کوئی کسی کی طرف چلا گیا کوئی جنگل چلا گیا کوئی مقام میں بیٹھ کر رونے لگا حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا جلیل القدر صحابی تلوار نکال لیا کہ اگر کوئی کہے گا میں اس کو ختم کر دوں گا ایک صحابی تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوستو کیا ہو گیا رفیقوں کیا ہو گیا تمہارے ہوش کیا کہاں چلے گئے سمجھو آخا کے مبارک جسم اتھر چہرے سے مبارک چادر کو ہٹایا پیشانی پر بوسا دیا اللہ کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد اللہ رسول قد قلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے کوئی اللہ تو نہیں تھے کوئی بھگوان اور دیوی دیوتا تو نہیں تھے لوگوں کیا ہو گیا صحابہ کرام کہتے ہیں ہزاروں مرتبہ ہم نے اس آیت کو تلاوت کیا لاکھوں مرتبہ ہم نے اس کو نماز میں پڑھا لیکن آج لگ رہا تھا یہ آیت شریفہ آج نازل ہوئی اور آپ نے عجیب و غریب جملے ارشاد فربائے یا بدو محمدن کریمہ محمدن مات لوگوں کان کھول کر سنو جو اللہ کو چھوڑ کر محمد شاہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا سمجھ لو آج ان کا بھگوان چلا گیا آج ان کا خدا چلا گیا ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اطاعت کرتا تھا وہ لکھ کر رکھ لے اللہ زندہ ہے قائم ہے صحابہ کرام تک ان کا ہوش واپس آیا بہرحال جو کاروائی تھی اس کاروائی کو مکمل کیا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدائی کا صدمہ ابھی دلوں سے نہیں نکلا تھا یہ اسلام مسلمان دشمن وہاں زمین کے چپوں چپوں سے ابھرنے لگے کوئی زکات نہ دینے والا کہنے لگا ہم آخا سے ڈر کر زکات دیا کرتے تھے آخا چلے گئے اب زکات کی کوئی ضرورت نہیں مسئلے میں کزاف نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا آخا نے مجھے نبوت میں خلیفہ بنایا ہے اسمد انسی وہاں کھڑا ہو گیا اس نے کہا خلافت میری ہے اور میں نبی ہوں اور پھر جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جہاد کے لیے تیار کیا تھا صحابہ کرام کہنے لگے ابھی آقا کا فراق اور آقا کا صدمہ اور آپ کی جدائی کا غم ہمارے دلوں میں ہے حضرت اسامہ کو ایک زمانے کے بعد آپ بھیجیے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں یہی بتانا چاہتا ہوں میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ رحم دلی دنیا میں چل سکتی ہے شفقت دنیا میں چل سکتی ہے میرا ماما لے لیا آپ نے میں نے معاف کر دیا آپ کی زمین کو میں نے چھین لیا آپ کو معاف کر دیا آپ نے مجھے معاف کر دیا میری روزی کو آپ نے لے لیا میں نے معاف کر دیا رحم دنیا میں چل سکتا ہے دین کے معاملے میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کا خطاب آخا کے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا پورے سوا لاکھ صحابہ ایک طرف کہا کہ نہیں ابھی حضرت اسامہ کے لشکر کو نہیں بھیجنا چاہیے ابھی جہاد نہیں کرنا چاہیے ابھی اسمد انسی کا مقابلہ کرنا نہیں چاہیے ابھی مسئلے میں کذاب کے فطرے کو دبانا نہیں چاہیے ابھی مانعین زکات جو زکات کو روکنے والے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے مسلمانوں اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو اسلام دشمنی ہو رہی ہو میرے آقا کی سنتیں مٹ رہی ہوں ہر فرق کو صدیق بننے کی ضرورت ہے ہر فرق کو ابو بکر بننے کی ضرورت ہے اس ارتداد کا مقابلہ کرے ان فتنوں کا مقابلہ کرے ان حالات کا مقابلہ کرے اتنے نرم دل ہونے کے باوجود دنیا کا وہ کون سا ممبر ہے مکے میں جائے اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر کے بغیر خود پہ جمعہ پورا نہیں ہوتا مدینے میں جائیں اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر کے بغیر خود پہ جمعہ پورا نہیں ہوتا اجم میں جائیں ایران میں جائیں یورپ میں جائیں برطانیہ میں جائیں کوئی خطبہ اس جملے کے بغیر پورا نہیں ہوتا اے ابو بکر اور ہم امتی بھی امتی کا خطاب پانے والے تجھے کیا ہو گیا پورے صحابہ کرام ایک طرف اور آپ ایک طرف کہنے لگے کہ میرے آقا نے جس لشکر کو تیار کیا میں اس لشکر کو روانہ نہ کروں یہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ کی سرکردگی کے اندر آپ نے اس لشکر کو اس قافلے کو جو رخ طے تھا اس رخ کے اندر حضرت اسامہ کو بھیجا آپ جب جانے لگے حضرت اسامہ کم سن صحابی تھے اور کم عمر تھے آقا نے آپ کو امیر بنایا تھا صحابہ کرام میں پھر ذرا اختلاف ہوا کہ امیر کسی بڑے کو بنانا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آخا نے جسے امیر طے کیا ہم اس کو نہیں بدل سکتے آپ کو اون پر بٹھایا اور الوداع کرنے کے لیے گئے راستے کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر آپ عمر میں بڑے مرتبے میں بڑے مقام میں بڑے آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسامہ نہیں جانتے ہو تم تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تم جہاد کے لیے جا رہے ہو اسامہ اگر میں اونٹ پر بیٹھ جاؤں گا اس راستے کی گرد و غبار میرے جسم پر نہیں لگے گی اسامہ کیا تم نے نبی سے نہیں سنا اللہ کے راستے میں جو جاتا ہے جہاد کے اندر جو جاتا ہے اور اس راستے کی گرد و غبار اگر زمین جو جسم پر لگتی ہے اور جتنے حصے پر لگتی ہے اللہ اتنے حصے پر جہنم کی آنکھ کو حرام قرار دے دیتا ہے حضرت اسامہ تبلیغی جماعت میں نہیں جا رہے تھے حضرت اسامہ عرس و قوالی کے لیے نہیں جا رہے تھے حضرت اسامہ مرکز نظام الدین کے لیے نہیں جا رہے تھے حضرت اسامہ دیوبند مدرسے کے لیے نہیں جا رہے تھے حضرت اسامہ بریلی شریف کے اندر نہیں جا رہے تھے حضرت اسامہ کسی خانقاہ کی طرف نہیں جا رہے تھے حضرت اسامہ کسی مدرسے اور دارلوم کو قائم کرنے نہیں جا رہے تھے حضرت اسامہ کسی مسلمانوں کی یونیورسٹی قائم کرنے نہیں جا رہے تھے حضرت اسامہ بیویوں کو بیوہ بنانے کے لیے جا رہے تھے حضرت اسامہ اولاد کو یتیم کرنے جا رہے تھے اس راستے کو فی سبیل اللہ کہا جائے گا اگر کوئی ملون اگر کوئی مردود کسی تحریک سے متعلق اور کسی جماعت سے متعلق میرے آقا کی اس روایت کو اگر جہاد سے تعبیر کر کر وہ اگر نبی پر تہمت باندھے گا بہتان باندھے گا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کا بیکاٹ کرے اور اس کا اعلان کریں اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک کچھ جماعتیں پیدا ہو گئی کچھ تحریکیں پیدا ہو گئی ساری جہاد کی آیتوں کو ساری جہاد کی روایتوں کو اپنی جماعت پر فٹ کر لیا لوگوں اجتماع ہو رہا ہے نبیوں والا کام ہے مٹی لگے گی اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی حضرت حسامہ اجتماع کے لیے نہیں جا رہے تھے میدان جہاد کے لیے جا رہے تھے جو چیز جس کے لیے میرے آقا نے فرمائی اس چیز کو دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا حرام ہے حیال سلاح آ جاؤ سلاد کی طرف سلاد کے معنی دعا کے سلاد کے معنی ذکر کے سلاد کے معنی درود کے سلاد کے معنی نماز کے اگر معذم پکارے حیال سلا نماز کے بعد ہم نے مسلمان کو دیکھے وہ دکانداری میں مشغول ہے ہم نے اسے پھوکا نبی کا عاشق ہو کر مسلمان ہو کر تو نے نماز نہیں پڑھی اس نے کہا کہ میں نے سلاد کا حق ادا کر دیا کہا کیسے کہا کہ سلاد کے معنی دروپ کے ہیں میں نے ایک لاکھ مرتبہ دروپ پڑھ لیا لاکھ مرتبہ دروپ پڑھنے سے حیال السلاح کا حق ادا نہیں ہوگا میں نے پوچھا کہ کیسے تو نے سلاح کا حق ادا کر لیا اس نے کہا سلاخ کے معنی ذکر کے ہیں میں نے ایک لاکھ مرتبہ تصویر فاطمی کو پڑھ لیا کہا کہ سلاخ کا حق ادا نہیں ہوگا پھر پوچھا تیسرے آدمی سے اس نے کہا سلاخ کے معنی دعا کے ہیں میں نے دعا کر لی تو سلاد میں جو ہے اس کا معنی نماز ہی ہے اسی طرح جب قرآن کے اندر کہا گیا یا فی سبیل اللہ اے لوگو نکلو بھاگو فی سبیل اللہ یہ فی سبیل اللہ نہ تبلیغ ہے یہ فی سبیل اللہ نہ جماعت ہے یہ فی سبیل اللہ نہ گوبند ہے یہ فی سبیل اللہ نہ جبیت علماء ہے یہ فی سبیل اللہ نہ چلا چار مہنے ہیں یہ فی سبیل اللہ نہ عرص و اپنے ہر کام کو فی سبیل اللہ قرار دے گا میں امامت کر رہا ہوں امامت ایک نیک کام ہے میں کہوں فی سبیل اللہ میں جمعہ کا بیان دے رہا ہوں اور کہوں یہ فی سبیل اللہ اور میں جمعہ کا جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہوں اور کہوں فی سبیل اللہ یہ خیانت ہے حضرات یہ خیانت ہے کل کوئی اپنی بیوی کے لیے سودا لائے گا زیور لائے گا میاں کیا کر رہے ہو میں فی سبیل اللہ بیگن لا رہا ہوں فی سبیل اللہ نچھا لا رہا ہوں فی سبیل اللہ قرآن میں جس معنی کے لیے استعمال کیا گیا نہ ہم تبلیغ کے دشمن ہیں نہ ہم دیوبند کے دشمن ہیں نہ ہم فرقہ باریت کے زہر کو اگلنا چاہتے ہیں ہم صاف کہتے ہیں کہ حیال الجہاد کا معنی کیا ہے ہم صاف کہتے ہیں کہ حیا الصلاح کا معنی کیا ہے ہم صاف کہتے ہیں فی سبیل اللہ یہ فی سبیل اللہ قرآن کیا معنی بیان کرتا ہے اور حدیث کیا معنی بیان کرتی ہے مسلمانوں آج ہمیں دین کی بات جو سمجھ میں نہیں آتی آج قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی آج جماعت پرستی میں شخصیت پرستی کے ہم اگر کسی کے تعلق سے کوئی بات کہے ہم کہیں کہ صاحب مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا ہم اسلام دشمن ہیں ہم کہیں مسلمان داڑھی مڈاتا ہے تو کیا ہم نبی کے امت کے دشمن ہیں اسی طرح اگر ہم کسی تحریک کے بارے میں کسی جماعت کے بارے میں یہ کہیں یہ ویڈیو گرافی کرتے ہیں یہ حرام ہے ہم جماعت کے دشمن نہیں ہم اس گناہ کبیرہ کے دشمن ہیں ہم اگر کسی تحریک کے متعلق کہیں کہ اس تحریک کو وہ جہاد سے تعبیر کرتے ہیں اس تحریک کے دشمن نہیں بلکہ آیات جہاد کو جو اس تحریک پر منتبق کر رہے ہیں یہ انتباہ کے ہم دشمن ہیں اس کام کے ہم دشمن ہیں گمراہ نہ ہوئیے کہ بھائی تبلیغ کے خلاف ہو گئے دیوبند کے خلاف ہو گئے گناہ کبیرہ اگر دیوبند میں ہوگا ہم اس کا اعلان کریں گے ہم نے صرف نبی کو دیکھا ہے ہم نے صرف قرآن کو دیکھا ہے ہم نے صرف صدیق اور فاروق کے چہرے کو دیکھا ہے آج یہ جو مصیبت ہے یہ مصیبت کلام پاک کے سور تاب اس کا اس کی وجہ بتا بتائی گئی ان الذین یستعذنونک کہ وہ اغنیا یہ مالدار لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم میدان جہاد میں نہ جائیں جہاد سے جی چراتے ہیں اللہ نے کلام میں آگے فرمایا تبا اللہ علیہ جو لوگ جذبہ جہاد سے جی چراتے ہیں جذبہ جہاد سے جی چرانا کئی طریقوں سے ہے ایک طریقہ یہ ہے میں امامت کر کر یہ سمجھوں کہ میں مجاہد بھی سبیل اللہ معذن اذان دے کر یہ سمجھے کہ میں مجاہد ہوں وہ جہاد کے جذبے سے جی چرانا ہے ایک آدمی داڑھی رکھ کر یہ سمجھے کہ میں جہاد کر رہا ہوں یہ بھی جہاد کے معنی غلط بیان جہاد وہی ہے الائے کلیمت اللہ کے لیے اسلام مسلمان دشمنوں سے ٹک کر لی جائے کلام پاک کی سورہ توبہ کی یہ آیت جو دسویں پارے کی آخری آیت ہے جمعہ کی نماز کے بعد اردو انگریزی کنڑ ملیالی ترجمہ جانتے ہو کھول کر دیکھو السبیل علی الذین اغنیا آگے فرمایا اللہ کہ جو لوگ جذب جہاد جی چراتے ہیں اللہ عذاب یہ دیتا ہے کہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ نماز ایک وقت وہ ہے کہ نماز معاف ہو سکتی ہے آدمی پاگل ہو جائے آدمی دیوانہ ہو جائے نماز اس پر نہیں ہے آدمی نابالغ ہے اس پر نماز نہیں ہے لیکن جذبہ جہاد وہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اس علاقے میں جہاد نہیں اب کے زمانے میں جذبہ جہاد نہیں یہ بیکار کی بات ہے الجہاد و ماض من کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اس سے جڑے ہوئے طبقے پر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی کوئی اس جذبے سے جی نہیں چرا سکتا میں اپنا کام کر کر جہاد کروں آپ اپنا کام کر کر جہاد کریں اور ایک مدرس مدرسہ پڑھا کر جہاد سمجھے بخاری پڑھانے والا محدث بخاری پڑھا کر جہاد سمجھے تفسیر کرنے والا مفسر تفسیر کر کر جہاد سمجھے بیوی بچوں کو پالنے والا شوہر اپنے تباہی کو جہاد سمجھے یہ جہاد کے جذبے سے جی چرانا ہے اس کو میرے اللہ نے کلام پاک کے دسویں پارے کی جو سب سے آخری آیت ہے یہ کھول کر دیکھ لو یہ دیوبند بریلوی کا فتوا نہیں فتوا نہیں الائی کلین تب اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز لاکھ پڑھیں روزہ لاکھ رکھیں عمرے لاکھ کریں حج بار بار کریں صدقہ کرے خیرات کرے مساجد بنائے جہاد کے جذبے سے جی چرائیں گے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا ٹپا لگا دے گا اور مہر اللہ کی لگ جائے گی پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے ہوگا جیسے بھینس کے سامنے بین بجائی جا رہی ہو بھینس کے سامنے کوئی خطبہ دے کیا بھینس کو خطبہ سمجھ میں آئے گا مسلمانوں یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے آج ہم چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے تو کیا جذبہ جہاد ہم پیدا کریں گے اور یہ نام لیتے ہوئے مسلمان گھبراتا ہے کہ بھائی امریکہ کے کان کھڑے ہو جائیں گے ہندوستان کے کان کھڑے ہو جائیں گے مسلمانوں کیا کرو گے کلام پاک کی ساڑھے چار سو آیتوں کا مسلمانوں کیا کرو گے کتاب المغازی کا مسلمانوں کیا کرو گے بدر کا مسلمانوں کیا کرو گے حدین کا مسلمانوں کیا کرو گے طائف کا مسلمانوں کیا کرو گے شعب ابی طالب کا ہر ایک اپنے اپنے کام کو جہاد سے تعبیر کیا ہوا ہے میں امامت کر رہا ہوں میں مجاہد میں ذرا کڑک خطبہ دے رہا ہوں اور اپنے آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ بھائی یہ جہاد سے تھوڑی نہ کم ہے کوئی سرکاری ملازم ہے اور اس میں وہ رشوت نہیں لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رشوت نہ لینا ایک جہاد اللہ پر احسان کر رہا ہے گناہ نہ کر کر ایک ماڈرن معاشرے کے اندر ماڈرن سماج کے اندر اپنی بیوی کو برقع پہنا رہا ہے نئے تینوبا اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے جہاد جہاد جو ہے جہاد ہے مرد جو ہے مرد ہے عورت جو ہے عورت ہے ٹوپی کو جبا نہیں کہا جا سکتا جبے کو ٹوپی نہیں کہا جا سکتا شرٹ کو جمپر نہیں کہا جا سکتا میکسی نہیں کہا جا سکتا میکسی کو جبا نہیں کہا جا سکتا ہر ایک کے معنی ہیں ہر ایک کے مطلب ہیں ہر ایک کا مفہوم ہے اللہ کے لیے جو کرنا ہو کرو قرآن کے اندر رد و بدل نہ کرو تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ یہودی کتے یہ اسرائیلی یہ نسارا بس ہے فرخان لانے کے لیے یہ بس ہے نبی کے حلیے کو بگاڑنے کے لیے یہ کافی ہے نبی کے کارٹون بنانے کے لیے مسلمانوں یہ کم تھے کہ تم آیتوں کے مانوں کے اندر رد بدل کر رہے ہو ایک جماعت ہے ہندوستان کی وہ کہتی ہے کہ ہمارا کام نبیوں والا کام رسولوں والا کام نبی نے کئی کام کیے نبی نے امامت کی نبی نے کتابت کی نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگی گفتگو کی نبی نے حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا نبی دفن کرتے ہوئے روئے نبی کھانا کھائے نبی نے کدو کو کھایا نبی نے اونٹ پر بیٹھا نبی کچر پر بیٹھے نبی گدھے پر بیٹھے اور میں گدھے پر بیٹھ کر کہوں کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں قرآن نے مقصد نبوت کیا بیان کیا آپ آفس کے اندر کلرک ہے بی ڈی اے آفس ہے ڈپارٹمنٹ ہے آپ کلرک ہیں کلرک کے ساتھ آپ ڈنر ٹائم توشا کھاتے ہیں استنجا آتا ہے پیشاب کرتے ہیں دوستوں سے بات کرتے ہیں بیوی کا فون آتا ہے ریسیو کرتے ہیں میں آپ کے آفس میں آیا اور کلرک کے ٹیبل پر دیکھا آپ نہیں تھے میں نے پڑوس والی ٹیبل سے پوچھا کہ جناب پنا صاحب کہاں ہیں کہا کہ وہ ٹوائلٹ گئے ہوئے ہیں مجھے بھی ٹوائلٹ لگا تھا میں وہاں قطار لگا کر دیکھا کہ کلرک صاحب میں جن کو کلرک سمجھا تھا وہ ٹوائلٹ سے نکلے میں ان کو دیکھ کر بات کر کر نکل گیا اور جب میں اپنے خاندان قبیلے والوں کے پاس آیا میں نے خاندان والوں نے پوچھا قبیلے والوں نے پوچھا کہ ہمارے قبیلے اور خاندان کے ہمارے محلے کے شخص بی ڈی اے ڈپارٹمنٹ میں کیا کام کرتے ہیں تو میں نے ان کو بیت الخلا جاتے ہوئے دیکھا تھا ٹوائلٹ جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیت الخلا میں جا کر پیشاب پاخانے کا کام کرتے ہیں مقصد وہ نہیں تھا مقصد کلرک تھا کھانا کھانا استنجا کرنا فون ریسیو کرنا اور فروٹ کھانا یہ سب مشغلہ کرکٹ کھیلنا ٹیبل ٹینس کھیلنا ایک ذمہ کام تھے نبی کے ذمہ کام ہزاروں ہیں کچر پر آپ نے سواری کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر جنگل میں گئے اور کہا کہ تم بھی بھاگو میں بھی رننگ ریس کی اور میں اپنی بیوی کو لے کر ایم جی روڈ میں بھگاؤں اور کوئی پوچھے مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ نبیوں والا کام کر رہا ہوں نبی کا مقصد زندگی کیا تھا قرآن نے کیا کہا حدیث نے کیا کہا وہ لذی رسول ہی مقصد نبوت طائف تھا مقصد نبوت شیر ابھی طالب تھا مقصد نبوت بدر تھا مقصد نبوت عہد تھا مقصد نبوت حنین تھا مقصد نبوت اعلائے کلیمت اللہ تھا مقصد نبوت جہاد کی سبیر اللہ تھا مقصد نبوت اللہ کے پیغام کو ان کے کافر بندوں تک پہنچانا تھا یہ ہے مقصد نبوت اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ ضمنی کام ہیں میں نئی بلاک میں میری ڈیوٹی کیا ہے نماز پڑھانا اور جمعہ کا خطبہ دینا کبھی میں مائک کا کام کر رہا ہوں یو پی ایس کا کام کر رہا ہوں الیکٹریشن کا کام کر رہا ہوں اور کبھی فون کر رہا ہوں آپ جاتے ہوئے مجھے دیکھ لیا الیکٹریشن کا کام کرتے ہوئے مائک کا کام کرتے ہوئے آپ کو کسی نے پوچھا کہ مولانا کیا کرتے ہیں نئی بلاس میں تو آپ نے کہا وہ الیکٹریشن ہے تو یہ ہو سکتا ہے غلط ہے ایک میرا جزوی کام ہے اسی طرح نماز کی دعوت دینا مسلمانوں تک دین کا پیغام پہنچانا نبی کا ایک جزوی کام ہے جیسے کدو کھانا نبی کا ایک جزوی کام ہے اما عائشہ سے محبت کی باتیں کرنا نبوت کا ایک جزوی حصہ ہے آپ کا حسن سلوک کرنا نبوت کا ایک جزوی حصہ ہے مقصد نبوت میرا نئی بلاک کا مقصد امامت و خطابت ہے آپ کا مقصد جی ڈی ایم میں کلرک ہونا ہے اسی طرح نبی کی زندگی کا مقصد ابو جہل کے گھر کو جانا ہے نبی کی زندگی کا مقصد صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کافروں کو للکارنا ہے اور کہنا ہے قریش یا معاشرہ قریش ارے قریش کے لوگ میں پہاڑ کے اس جانب خدا کے عذاب کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں اب اگر کوئی نبیوں والا کام کرنا ہے تو اس کو ٹونی بلیر کے پاس جا کر توحید کا پیغام پیش کرے اگر کسی کو نبیوں والا کام سے محبت ہے وہ کافروں کے پاس جائے توحید کا نغمہ ان کے تک پہنچائے اگر نبیوں والا کام کسی کو کرنا ہے اڈوانی ٹھاکرے کے پاس جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے اگر کسی کو نبیوں والا کام کرنا ہے گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والوں کے پاس جائیں گنیش کی پوجا کرنے والوں کے پاس جائیں اور کہ تم اللہ رسول کی لانت کا توق اپنے گلے میں ڈال رہے ہو لوگوں کیوں مذاق کرتے ہو مذاق کرنے کے لیے اسرائیل کافی ہے مذاق کرنے کے لیے یہودی کافی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اگر میرے جسم پر دھول لگے گی اس راستے میں وہ راستہ کون سا راستہ تھا حضرت اسامہ اس لشکر کو لے کر کہاں جا رہے تھے نبی نے حضرت اسامہ کے لشکر کو کس غرض کے لیے بنایا تھا تین دن تھا دس دن تھا تھا قوالی تھی جوبن کا مدرسہ تھا بریلی کی خانخواہ تھی اور کرو مسلمانوں انصاف سے عدل سے کام لو ان اللہ میرا اللہ عدل و انصاف سے کام لینے کو تمہیں حکم دیتا ہے یا یادین آمن کنہ بالقشی شہدا اگر تمہارے نفسوں کے خلاف ہو تمہارے خاندان قبیلے کے خلاف ہو انصاف سے دامن نہ چھوڑو اللہ کے لیے بتاؤ بتاؤ حضرت اسامہ کا لشکر کہاں جا رہا تھا حضرت اسامہ کس لشکر کے امیر تھے وہ کون سی جماعت تھی تم دھوکہ دیتے ہو ہم جماعت کے مخالف نہیں ہیں فضائل اعمال کے مخالف نہیں ہیں یہ دیوبند کے اکابر نہ ہوتے یہ دیوبند کے بزرگ نہ ہوتے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں ان کی تعلیم ہوئی تھی ان کی حضرت شیخ الاسلام سے کیسے ملاقات ہوئی تھی کس مکتبے فکر کے تھے کیوں بھلا رہے ہو تم حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کون سے مکتبے کرتے مسلمانوں غلو نہ کرو تعصب نہ کرو جاہلی اسبیت کو اپنے خون کے اندر نہ ملاؤ انصاف سے کام لو انصاف سے کام لو جو کام کر رہے ہو اس کام کو وہی کام بتاؤ پنکھا چل رہا ہے اس کو پنکھا کہو کولر چل رہا ہے اس کو کولر کہو اسے اے سی نہ کہو یہ قیانت ہے ٹوپی پہنا ہوا ہے ٹوپی کہو اسے امامہ نہ کہو امامہ پہنا ہوا ہے امامہ کہو اسے بادشاہ کا تاج پہنا ہوا نہ کہو ہماری درخواست ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے مقصد نبوت کلیمت اللہ ہے مقصد نبوت حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنا ہے اور اس کے لیے وہ فضیلت ہے کہ اس کی ایک ساتھ اس کا ایک لمحہ اس کا ایک سجدہ ہمارے لاکھوں کروڑوں عبادتوں سے بہتر ہے اس راستے کی مٹی جس جسم کے جس حصے پر لگے گی اس حصے پر جہنم کی آگ حرام عرس والا کہے میرے عرس کے میدان میں جہاں مٹی لگی اور جمعیت علماء والا کہیں وہ خالد دہشت گردی کانفرنس کے اندر والے کہیں کہ ہمارے ترانے کے اندر یہ نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا نبی نے جو بات کہی قرآن نے جو بات کہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے صدیق بنو صدیق کی صداقت کو اپناؤ اللہ نے عجیب و غریب آپ کو نام دیا عجیب و غریب نام دیا صدیق کے معنی سچ بولنے والے کا صدیق کے معنی صداقت کے علم کو لہرانے والے کے صدیق کے معنی تداب سے مقابلہ کرنے کے صدیق کے معنی وقت کے جھوٹ سے ٹکر لینے کے مسلمانوں صدیق بنو فرون نہ بنو امو جہل نہ بنو امو لہب نہ بنو ادبا نہ بنو شیبا نہ بنو فرون نہ بنو صدیق بنو پورے صحابہ ایک طرف اور آپ ایک طرف میں بھیج کر رہوں گا لقب کیا ملا اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر نرم دی اور اسفت نسی وہاں سر اٹھایا مسئلے میں کذاب یہاں سر اٹھایا صحابہ کرام نے کہا ابھی ابھی آقا پردہ فرما گئے ہیں ابھی تم جہاد کرو گے کہا کہ نہیں میرے سامنے مسئلے میں کذاب رہے اسفد انسی رہے ایک طرف مرتد اٹھنے لگے جو آپ کے مال غنیمت کو دیکھ کر جنگ میں آپ کے ساتھ جاتے تھے مال غنیمت لیتے تھے مال غنیمت کی آنکھ میں طلب میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور جب آخا پردہ فرما گئے کہا کہ اب مال غنیمت نہیں ملے گا مرتد دوبارہ ہو گئے ظاہری طور پر اسلام مرتدوں کی جماعت اٹھی اسمد انسی کی جماعت اٹھی مسلم کذاب کی جماعت اٹھی مسلمانوں صدیق نے اس وقت کیا رویہ کیا اب امریکہ اٹھ رہا ہے برطانیہ اٹھ رہا ہے اسرائیل اٹھ رہا ہے کافر اٹھ رہا ہے مشرق اٹھ رہا ہے یہود اٹھ رہا ہے نسارا اٹھ رہا ہے کیا ہے صدیق اگر ہوتے تو کیا کرتے اس زمانے میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا صحابہ کرام ایک طرف لشکروں کو بھیجا اسمد انسی کا صفایا کرایا مسئلے میں کساف کا قتل کرایا مرتدوں سے جہاد کیا مانی نے زکات سے کہا ارے وہ کمینہ خبردار اگر ایک بکری کا بچہ بھی تمہارے حصے میں آتا ہے اون دیتے ہو رسی نہیں دیتے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ابو بکر آپ کی رحم دلی کہاں گئی آپ کی شفقت کہاں گئی یہ شفقت یہ رحم دلی دنیا کے معاملے میں حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعد میں ایمان لے آئے بدر کے وقت وہ کافر تھے کافروں سے لڑنے آئے تھے کہنے لگے ابا ابا حضور حضور میدان جنگ میں ایک موقع وہ آیا تھا کہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے میں نے سوچا کہ ابا ہے میں نے درگزر کر دیا اس کے بعد ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹے وہ جہالت کی بات کفر کی بات تھی اور ایمان کی بات یہ ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تو آتا تو تیرا سر قلم کر دیتا میں تجھے مار دیتا ابو بکر رحم دل ہے آپ ایمان اسلام کے لیے آپ بالکل تنہے تنہا مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے آپ اکیلے ہوتے پورے صحابہ کرام ایک طرف تھے حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں پروانے لگے کہ ابو بکر جس مسئلے کو لے کر کھڑے ہوئے اب تمام مسئلے نمٹ گئے تو میرے دل میں بھی اطمینان پیدا ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ برحق کیا من جانب اللہ کیا آج صدیق کی ضرورت ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑ اور رحمت آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین میں سے ہیں ہمارے بڑوں میں سے ہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں جب یہ قادیانی فتنہ گھر گھر سے اٹھا یہ قادیانی مردود و ملون نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا آپ کی رسالت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا گلی آج بھی مختلف ہندوستان کے حصوں میں کرناٹک کے علاقوں میں دیہاتوں میں اپنے اماموں کو مسجد میں بھیج کر عید میں گاؤں والوں کو کپڑا دیتا ہے بکرے کا گوشت دیتا ہے عیدی کے نام پر تحفہ دیتا ہے پیسہ دیتا ہے اور مرتد کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک وقت وہ تھا کہ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ باطل یہ جھوٹی تحریک بڑی زوروں پر تھی حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور دوران تقریر بڑا عجیب و غریب جملہ اپنے رشاد پر بایا اور وہ جملہ عربی زبان کے اندر ضرب المسل بن گیا کہنے لگے ارتداد لا ابا بکر اللہ کہ ارتداد کا زمانہ ہے کتنا ارتداد کا ہو رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ابو بکر اس کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہے مسلمانوں آج مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے نیچے سے اوپر سے اسلام دشمنی ہے ارتداد کا کتنا ہے مرتد ہونے کا کتنا ہے لیکن کوئی صدیق بننے کے لیے تیار نہیں کن حالتوں میں کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالا تھا آخا کی جدائی کا صدمہ تازہ تھا اور غم تازہ تھا ایسے میں اپنے آپ کو سنبھالا دے کر ایک طرف اسود انسی ایک طرف مسلم کذاب ایک طرف مرتد ایک طرف زکات کو روکنے والے ایک طرف حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی چاروں طرف حالات تھے ابو بکر واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ یار غار بننے کے لائق تھے آج ایک چھوٹی حالت کا ہم سامنا نہیں کر سکتے وقتہ نمازی حاجی زکات دینے والے پہلی سب کے مسلی کیمرے کا استعمال کیا کروں گھر کے بیکاں کی وجہ سے مجبور ہوں بیکاں سے ہار گیا حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف صحابہ ایک طرف دشمن ایک طرف حضرت اسامہ کا لشکر ایک طرف اسفد انسی ایک طرف مسلم کذاب ایک طرف مرتدوں کی سدائیں اور ایک طرف مانی نے زکات کا فتنہ کیسے آپ نے سنبھالا اور خلافت تو پہلے کبھی آپ نے دیکھی نہیں تھی اور ایک طرف صحابہ کا جدائی کا تطمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نمونہ اپنا مسلمانوں حالات سے ولا تہلو ولا تفزن کن تم محبرین گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ایسے پرفتن زمانے میں ایسے پرفتن زمانے میں شیطان مختلف قسم کے روپ اور حلیے لے کر آتا ہے کبھی عالم کے بھیس میں کبھی مدرسے کے بھیس میں کبھی مفتی کے بھیس میں کبھی عوامے کے بھیس میں ارے اس شیطان کو کیا ضرورت تھی یوں بھی ہم نماز نہیں پڑھتے یوں بھی داڑھی مڈاتے ہیں یوں بھی سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرتے ہیں یوں بھی رشوت لے کر حرام کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں خدا جانے شیطان کو کیا ضرورت پڑی کس طریقے سے اکسانے کی طرح طرح کے مفکر اسلام پیدا ہوتے ہیں طرح طرح کے علماء پیدا ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر دلی میں ایک عالم ہے مولانا وحید الدین خان الرسالہ ان کا ایک ماہ نامہ میگزین ہے اردو میں ہندی میں اور انگریزی میں غالباً تینوں زبانوں میں زمانے سے نکل رہا ہے اور کئی اوارڈ آپ کو ملے ہیں ای ٹی وی اردو کے اندر کئی گھنٹے آپ کا مستقل لیکچر آتا ہے زمانے کے مفکر اسلام آپ سمجھے جاتے ہیں بہت اونچے خیالات والے سمجھے جاتے ہیں لیکن امت کے لیے کتنا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں صدیق بننے کی ضرورت ہے اور فتلوں کو بھانپنے کی ضرورت ہے قاسمیت کی شکل میں کوئی نین بلاک کا خطیب آئے اور کوئی فتنہ لے کر آئے گا اس کو بھاپنے کی ضرورت دیوبند کا فارغ ہو کر آئے گا فتنہ لے کر آئے گا صدیق بن کر جیسے صدیق نے فتنوں کو بھاپا صاحب کرام نے روکا ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ ذرا صبر کیجئے ذرا حالات نارمل ہونے دیجئے میں کہتا ہوں آج ہر فرد کو صدیق ہونے کی ضرورت ہے فتنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف کے اندر روایت ہے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا اب یہ مفکر اسلام نے کہا کہ یورپ اور امریکہ یہ چھوٹے یاجوج ماجوج ہیں آ چکے ہیں جو چیز حدیث میں کہی گئی وہی چیز برحق ہے دجال کے بارے میں جو کہا وہی برحق ہے دجال کی ایک شکل امریکہ بن سکتا ہے یہ اور بات ہے لیکن حقیقی دجال وہی جسے میرے آقا نے کہا یاجوج و ماجوج کی شکل برطانیہ اور امریکہ بن سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی فطرت ان کے اندر ہو لیکن حقیقی یاجوج و ماجوج آقا نے جو کہا وہی ہو کر رہے گا لیکن کیا کہیے گا کہ کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں کون کون راستوں سے فتنے آ رہے ہیں وہ فکر اسلام کے راستے سے مدرسے کے راستے سے مفتی کے راستے سے عمارت شریعہ کے راستے سے میدان کتابت کے راستے سے پہلے فتنہ ابو جہل کے راستے سے آتا تھا ابو لہب کے راستے سے آتا تھا اتبا کے راستے سے آتا تھا شیبا کے راستے سے آتا تھا عبداللہ ابن سبا کے راستے سے آتا تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے راستے سے آتا تھا کیسر کے راستے سے آتا تھا کسرا کے راستے سے آتا تھا روم کے راستے سے آتا تھا ایران کے راستے سے آتا تھا اور کتنا تاتاریوں کے شکل میں آتا تھا مسلمانوں بہت پھوک پھونک کر سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے ہر فرد کو صدیق سے اوتاف اپنانے کی ضرورت ہے کہ کتنا اب مفکر اسلام کی شکل میں آنے لگا فتنا محدث کی شکل میں فتنا مفسر کی شکل میں فتنا امام کی شکل میں فتنا مجاہد کی شکل میں فتنا غازی کی شکل میں فتنا مولق اور دائی کی شکل میں آ رہا ہے ضرورت ہے کہ جو صدیق بنے گا اور صدیق کے اوساف کو اپنائے گا وہ زمانے کے فتنوں کو بھانپے گا جب مرد جانے گا ہی نہیں ڈاکٹر تو علاج کیا کرے گا اس لیے صدیق بنیں گے تو زمانے کے فتنوں کو بھاپیں گے براہو ہو اس نظریے کا کہ اس نے کہا برطانیہ یاجوج ہے اور امریکہ ماجوج ہے یاجوج ماجوج آ گئے حدیث پاک کے اندر جس یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا وہ آ گئے اس میں کئی نظریے اس نے پیش کیے مولانا نور الہدا صاحب ہوائی جہاز کے اندر جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہوائی جہاز اڑنے والا ہے اس بات پر گرفتار کیے گئے آپ تو جانتے ہیں ہم نے اس بات کو کہا پوری دنیا ایک طرف یہ کم وقت وحید الدین خان ایک طرف کہنے لگا کہ نہیں ان کو فون کرنا ہی غلط تھا ہوائی جہاز کے اندر فون کرنے کی اجازت ان کو کس نے دی کیا وہ نہیں جانتے ذرا سی غلطی سے کتنا بڑا حادثہ ہوائی جہاز کے اندر ہو سکتا ہے پوری دنیا نے میڈیا کو لتاڑا پوری دنیا نے ہندوستان کے انٹیلیجنس اور پولیس محکمے کو لتاڑا یہ صاحب ان کے نظریات نرالے ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا نور الدا صاحب غلطی پر عجیب نظریہ مشکا شریف کی روایت ہے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تو آپ کو وہی دین کام کا نظریہ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو یاجوج ماجوج کی حقیقت نظر آ جائے گی حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کثیر تعداد کے اندر زمین پر ہوں گے اچانک پہاڑیوں کی طرف سے اوپر کے علاقوں کی طرف سے یاجوج ماجوج کی قومیں آئیں گی اور اتنی پاورفل ہوں گی کہ جس سمندر پر وہ قدم رکھیں گی وہاں کے پانی کو وہ پی لیں گی اور ایسا سمندر کو خشک کریں گی کہ اس کے بعد آنے والی اس کی پچھلی جماعت یوں کہے گی کہ یہاں کبھی پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا قتل غارت گری خون کرابا یہ سب کچھ یہ جو ہے زمین کے اندر پھیلائے گی دجال بھی اس وقت آئے گا اپنی جنت کو پیش کرے گا اور اپنی جہنم کو پیش کرے گا دجال کا کتنا ختم ہوگا اور لوگ پہاڑوں کے دامن میں یاجوج ماجوج کے فتنے سے پناہ لینے کے لیے جائیں گے ان میں لڑنے کی طاقتیں صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوں گی یاجوج ماجوج کا فتنہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ وفا پر بائیں گے پھر سیدنا عیسیٰ عیسیٰ نبی علیہ السلام وسلام آئیں گے اور یہ امت آپ سے درخواست کرے گی دعا کرو یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گردنوں پر ایک کیڑا مسلط کر دیں گے اس قوم پر وہ کیڑا ان کو کھائے گا اور پوری دھرتی ان کی ہڈیوں سے اور ان کے سڑے ہوئے مردہ جسموں سے بھر جائے گی اور جب یہ مسلمان امت محمدیہ پہاڑوں سے اتریں گے زمین پر اتنا تعفن ہوگا اور اتنی لاشیں ہوں گی کہ چلنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی پھر یہ دعا کر کی درخواست کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے پرندوں کے ایک مخلوق کو بھیجیں گے جن کے گردن اون کی طرح ہوں گے وہ ان پرندوں کو اٹھا اٹھا کر میدان حبل ایک علاقہ ہے وہاں لے جا کر پھینک دیں گے صاف ہو جائے گا علاقہ ان کے تیر اور ان کے کمان زمین پر باقی رہیں گے امت محمد کے بچے ہوئے لوگ پہاڑوں سے جو اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے ساتھ جب دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا وہ تیر اور کمان جو لکڑیوں کے ساز و سامان کے ہوں گے اس کو جلا کر چولہے میں استعمال کریں گے تو کئی دنوں تک یہ چولہے جلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یاجوج ماجوج جو آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کے بعد آئیں گے اب خدا جانے اس مفکر اسلام کو کیا سوجی کہ امریکہ کو یاجوج ماجوج کہہ دیا برطانیہ کو اس کے لپیٹے میں لایا مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی طریقوں سے کئی جماعتوں کی شکل میں کئی تحریکوں کی شکل میں کئی پگڑیوں کی شکل میں کئی مکاتب مدارس کی شکل میں ایک تو زندگی میں رشتہ نہیں آنکھوں سے اس کے اوپر سے یہ فتنے تو لہذا ضرورت ہے صدیق کی صداقت کو اپنانے کی فاروق کی عدالت کو اپنانے کی زمانے کو تھوک دو زمانے کو طرف دے دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت کو اپنا لو آپ کے اوتاف کو اپنا لو تو کیسے نازک حالت میں بھی آپ نے فتنوں کا سد باپ کیا اور فتنوں کا مقابلہ کیا میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ تمام چیزوں کا حل اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھا ہے آج میں نے بتایا بے نمازی اس سے خود افسوس ہے داڑھی مڈانے والے کو افسوس ہے شرابی کو افسوس ہے زانی کو افسوس ہے بدکاری کرنے والے حرام کرنے والے کو افسوس ہے گنا لاکھوں ہیں اور اتنے گنا کے زمین بھر جائے گنا کروڑوں ہیں اتنے کے سمندر بھر جائے گنا اربوں خربوں ہیں اتنے کے ستاروں کی تعداد کم ہو جائے میں نے کہا کہ ایک ایک گنا کا ایک ایک علاج کیا جائے ایسی سو زندگیاں مل جائیں گی لیکن یہ ہے کہ ہمارے گنا ختم نہیں ہوں گے ارے بھی جسم میں ایک جگہ زخم ہوگا تو وہاں پر مرہم رکھیں گے روئی لگائیں گے جگہ جگہ زخم تو کہاں کہاں مرم لگائیں گے کتنے گناہوں کا کیسے علاج کریں گے میرے اللہ کا کروڑ اربوں خربوں درجے شکریہ احسان لاؤسی سنان علیہ کما انتا تالا نفس اے رب ہم آپ کی وہ توصیف بیان نہیں کر سکتے جیسے کہ خود آپ نے اپنی تعریف کو بیان کی اے اللہ تیرا شکریہ اے اللہ احسان اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں ان کروڑوں بیماریوں کا ایک نسخہ علاج کا تو نے دے دیا ایک انجیکشن دے دیا ایک ٹیبلٹ اے اللہ تو نے دے دیا ایک صاحب کہنے لگے سال گزشتہ حضرت رجب کے مہینے کے روزے ہیں ہم نے کہا روزے نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر اس کا روزہ توڑواتے اور کہتے کمینے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے عداوت ہے کہنے لگا ہم نے کیوں ٹی وی کے اندر سنا اب یہ علماء کا فتنہ یہ پگڑیوں کا فتنہ اب یہ کیوں ٹی وی کے مفتیوں کا فتنہ یہ خالی تھا دین حاصل کرنے کا یہ ذریعہ نبی نے یہ کہا تھا کہ ترقی امرائن لن تزلو ما تمسک تم بھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کیا دو چیزیں یہ کیو ٹی وی ایک تمہارے آبا اجداد ہم نے دین کہاں سے امنا وجد نہ آبانا میرے باپ کو دیکھا میرے دادا کو دیکھا تم نے دین کہاں سے پایا ہم نے کیو ٹی وی سے پایا آپ نے یہ نہیں کہا ترقی کو ممرین میں دو چیزیں کتاب اللہ ہی وہ سنتی ایک اللہ کا کتاب ہے دوسرا آقا کا طریقہ ہے آقا نے رجب کے روزے رکھے آقا نے میراج کی رات کے اندر شب گزاری کی آقا نے جو کیا وہ عبادت آخا نے جو نہیں کیا عمر فاروق بن کر ان لوگوں کے روزے توڑوائیے رجب کے اندر کوئی روزہ نہیں ہے ہاں ہاں رجب رمضان المبارک کے استقبال کا مہنا ہے رجب مومنوں کے لیے سعادت مومنوں کے لیے خوشخبری کا مہینہ ہے اگر کوئی اپنی لیلا کا مثال کسی کو ملتا ہے لیلا سے محبوبہ سے ملاقات ہوتی ہے وقت ختم ہوتا ہے وقت ختم ہوتا ہے سات مہینے گزرے چھ مہینے گزرے پانچ مہینے گزرے چار مہینے گزرے تین مہینے گزرے اب جب سات دن باقی رہ جاتے ہیں ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ لیلا سے وصال محبوبہ سے وصال ہاں ہاں رمضان ہماری لیلا ہے روزے ہماری محبوبہ ہے قرآن کی تلاوت ہماری پسندیدہ چیز ہے تراوی اللہ کی نعمت ہے افطار اور شہری اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی اور نزت کی چیزیں ہیں اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر ہمیں دعا سکھائی اللہ بارک لنا فی رجبا و شابان پڑھیے اللہ بارک لنا فی رجبا و شابان و بلغنا رمضان اے اللہ ہمیں شابان میں اور رجب کے بہنے میں برکت عنایت فرما اے اللہ اگر ملک الموت آنے والے ہیں مالا تو زندگی اور موت کا مالک ہے اب ہم لیلا کے قریب چلے گئے اب دو قدم ہے محبوبہ سے ملنے کے لیے جو تھوڑا فاصلہ رہ گیا تیرے قرآن کے لیے وہ بلب نہ رمضان مولا موت دینا ہے تو رمضان میں دے دیں ہمیں رمضان تک پہنچا دے یہ آخا نے ہمیں رجب کا پیغام دیا اب یہ چھوڑ کر رجب کی رات کے اندر جاگا جاتا ہے روزے رکھے جاتے ہیں شریعت اللہ رسول کی طرف سے فکس ہو چکی ہے کوئی تبدیلی نہیں راحت امن اور سکون اللہ اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہیں اللہ کا بڑا احسان آقا کے جوتے کے صدقوں میں ہمیں ایک نسخہ دے دیا وہ نسخہ آپ سنیں گے کہیں گے اتنا بڑا چڑھا کر بولا اور اتنی چھوٹے جملے کے اندر آپ نے اس کو ختم کر دیا اگر جملہ میرا ہوتا تو جھوٹا ہوتا اگر وہ جملہ قرآن کا ہو تو کیا کہیں گے اگر وہ جملہ اللہ کا ہو اور اللہ نے جبرائیل کو دیا ہو جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحابہ نے تعویم کو اور تعویم نے امت محمد یا کیا کہیں گے آپ تمام بیماریوں کا علاج تمام امراض کا علاج کلام پاک کا اکیسواں پارا اکیسویں پارے کی پہلی آیت اتلو ما اوہیا اویا کا من کتاب اے مسلمانوں کلام پاک کی تلاوت کو کرو واقعی صلاح نماز کو قائم کرو ان کا تنہا انل پہاشائی ول من کر بے شک نماز ظاہری باطنی بے حیائی چھپے ڈھکے اور دکھنے والے تمام گناہوں سے روکتی ہے یہ نماز زندگی میں آ جائے یہ نماز عورت میں آ جائے حیا آ جائے گی یہ نماز بچوں میں آ جائے ماں باپ کا احترام آ جائے گا یہ نماز تاجروں میں آ جائے صداقت آ جائے گی امانت آ جائے گی یہ نماز امیروں میں آ جائے سخاوت آ جائے گی یہ نماز غریبوں میں آ جائے صبر آ جائے گا یہ نماز علماء میں آ جائے خوشو خزو آجزی پیدا ہو جائے گی آپ نے نہیں پہچانا یہ قرآن کہتا ہے انتا تنہا انل فا شاہ اب تمام فواہشات اور تمام منکرات زنا منکر میں آتا نہیں آتا داڑھی منڈانا منکر میں آتا نہیں آتا شراب پینا منکر میں آتا نہیں آتا بے پر یہ اللہ جھوٹ کہتا ہے یہ نماز کو اپناؤ ان سلاتا تنہا انل فحشا من کر بات سمجھ میں آئے نہ آئے ڈاکٹر کا نسخہ اپناتے ہو نہیں اپناتے بات سمجھ میں آئے نہ آئے اپنے آپ کو سرجن کے حوالے کرتے نہ کرتے سمجھ کا دخل نہ کرو تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے حضرت موسا اللہ نبی علیہ وسلام کے پیٹ میں درد ہوا اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے موسا اے اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں جنگل میں جاؤ فلاں درخت کے پاس ایک پتا ملے گا درخت کا اس پتے کو تم استعمال کر لو حضرت موسا سلاق و سلم گئے اور اس درخت کے قریب گئے اور اس پتے کو کھایا کھانا ہی تھا حلق کے نیچے اترنا تھا کہ وہ پیٹ کا درد چلا گیا بات آئی چلی گئی پیٹ کا درد ایک مرض تھا بیماری تھی چلی گئی آتے گئے حالات جاتے گئے کئی چیزیں کل ایام و بین انقلاب زمانہ آتا رہا رہا جاتا ایک مرتبہ دوبارہ حضرت موسا علیہ وسلام کے پیٹ میں درد ہوا یاد آیا اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نسخہ اللہ نے کیا کہا تھا موسا اس جنگل کے اندر جاؤ فلاں جگہ پر درخت ہوگا اس درخت کے قریب جڑی بوٹی ہوگی تو یاد آیا نسخہ پیغمبروں کو اللہ کی بات یاد آتی ہے گئے اور اس جڑی بوٹی کو کھایا ہونا کیا چاہیے تھا اللہ کے حکم کی تعمیل پر اللہ کا انعام ملنا چاہیے تھا پیٹ کا درد ہونا چاہیے تھا جیسے ہی اس جڑی بوٹی کو کھایا درد اور بڑھ گیا اتنا شدت کے ساتھ درد بڑھا کہ جان کے لالے پڑ گئے حضرت علیہ سلاد و سلام صاحب توریت زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر تڑپنے لگے سوال یہ تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی اللہ نے جس درخت کو کھانے کے لیے کہا تھا اس درخت کی جڑی بوٹی کو کھایا تھا پہلی مرتبہ درد ہوا تو دوسری مرتبہ لوٹ پوٹ کیوں کرنے لگے سکرات کی حالت کیوں تاری ہو گئی اس میں اطاعت فرما برداری کی کون سی بات چھپی ہوئی ہے اس بات کو لے کر انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں ہر ایک کو صدیق بنائے اللہ تعالیٰ زمانے کے کتنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت اور جرت اللہ تعالیٰ ہم نے پیدا کروائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین